ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری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 پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے سد کو ادلو کرم مو ہمت میں سد کو عدل و کرم ہمت میں سدھ کو ادلو کرم مو ہمت میں سد کو ادلو کرم مو ہمت میں چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذریعے اعلیٰ حضرت کی کہتے نا ایک جملے میں جیسے لڑی پلو پرو دیتے کیا خوبصورت ہار بنا دیا صدقو کرم عدل و کرم و ہمت میں اب دیکھیں صدق کس کے ساتھ ہے عدل کس کے ساتھ زیادہ خاص ہے کرم والے سخی کون ہے زیادہ اور ہمت والے شجا اور اسد اللہ اب یہ چار خلفائے راشدین کے چار اوساف بیان کیے اور پھر کیا فرمایا چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے کیا خوبصورت بات ہے ابھی کن چاروں کا تذکرہ ہے ذرا سنیے اب جھوم جھوم کر پڑیے ان شاء اللہ مو ہمت میں سدکو کر مو ہمت میں ہمت میں میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے مجرم ہو چشمے تب سم رکھو مجرم ہو چشمے تب سم رکھو مجرم ہو چشمے تب سم رکھو مجرم مو چشمے تب سم رکھو مجرم ہو چشمے تب سم رکھو مجرم ہو چشمے تب سمر کو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے سر جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور کیسے آقا کا بندہ گورز کیسے آقا کا بلتا گرزا کیسے بلدا گو رضا کیسے آقا کا بلدا گو رضا کیسے آقا کا گو رضا کیسے آقا کا بندہ رضا کیسے آقا کا بندہ گو رضا بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں